آج دنیا میں مسلمانوں کو تیسری دنیا کا ملک کہا جاتا ہے آج دنیا میں مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا سمجھ کے بیچا جاتا ہے آج عیاشی کرنے کے لیے بخارا سمر کند کی سرزمین کے ویزے حاصل کیے جاتے ہیں وہی بخارا جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر نبی کی حدیث لکھی تھی نبی کے حدیث کی حفاظت کی تھی ہمیں ان حدیثوں پہ جھگڑے کرنا تو آ گئے لیکن امام بخاری کے وطن کو ہم نے بلایا وہاں بخاری کی بیٹی اس کے خاندان کی بیٹی اس وقت فروشی پر مجبور ہو گئی ربا کیسا عذاب آ گیا وہ مسلمان بیٹی جس کی عفت و پاک دامنی کی گواہی آسمان کے ستارے دیا کرتے تھے اتنی گر گئی کہ اس کی عزت کی بوٹیاں نوچنے کے لیے دنیا کا کافر بخارا جاتا ہے سمرکن جاتا ہے تاش کن جاتا ہے اور تو ربا ہم پہ اتنا عذاب آ گیا آج پاکستان میں پیدا ہونے والی لڑکیاں کہتی ہیں ہم انگریزوں کے پاس جائیں گی ہم ڈانس کریں گی ہم ناچیں گی اپنا ننگا جسم دکھا کے دنیا سے روزیاں حاصل کریں گی کیا اما ہوا کی بیٹیاں اما عائشہ کی بیٹیاں اما خدیجہ کی بیٹیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اتنی گر گئی کہ انہیں این جی اوز میں جا کے ملازم ہونا پڑتا ہے انہیں جا کے ڈانس کرنا پڑتا ہے انہیں جا کے ناچنا پڑتا